علم نشرا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ جھکا دی تھی اور ہم نے تمہارا مذکور بلند کیا بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے پھر جب تم فارغ ہو جاؤ محنت کرو اور اپنے رب کی طرف توجہ رکھو